برادران وطن اور انسانی حقوق اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو اپنے تمام بندوں کے لیے مقبول اور پسندیدہ قرار دیا ہے اسلام کا امتیاز یہی کہ ماننے والوں ہی کہ نہیں انکار کرنے والوں کے حقوق بھی اس نے مقرر کر دیے ہیں اسلام نے انسانی حقوق کی بنیاد انسان کی عظمت تقریم اور زمین میں اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ ہونے پر رکھی ہے اس لیے یہ حقوق پوری انسانی زندگی کا احاطہ کرتے ہیں اس مقام کو کوئی اور فلسفیہ فلسفہ یا نظریہ نہیں پا سکا اسلامی نظام میں یہ حقوق پانے کے لیے انسان کو مطالبات اور سخت جد و جہد نہیں کرنی پڑتی خالق نے خود اپنی مرضی سے حقوق اسے عطا کیے ہیں ان کو چھیننا یا ان پر ڈاکہ ڈالنا خود خالق کائنات سے بغاوت کرنا ہے ظلم زیادتی اور فساد برپا کرنا انسانیت پر جرم عظیم ہے دور جدید میں انسانی حقوق کا جتنا چرچہ ہے اتنا ہی ان کو پامال کیا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں انسان عز و شرف اور عظمت و احترام سے محروم ہو چکا ہے جدید دور میں انسانی حقوق کو بظاہر تو بڑی اہمیت دی گئی ہے لیکن یہ نافذ کہاں ہیں ہر جگہ اقلیتوں کمزور طبقات خواتین اور معاشی و سماجی اعتبار سے پسماندہ لوگوں کے حقوق بری طرح پامال کیے جا رہے ہیں رسول اکرم کی مبارک سیرت میں میسا کے مدینہ اور خطب حجت الوداع کو انسانی حقوق کے اولین چارٹر کی حیثیت حاصل ہے ان کا اہم پہلو یہ ہے کہ محض کاغذی اعلانات نہ تھے اللہ کے رسول نے انسانی حقوق کا نفاذ مدینہ اور پورے عرب میں فرمایا مذہبی اقلیتوں کو عملاً پورے حقوق حاصل تھے انسانی حقوق کی خلاف ورزی فرد معاشرہ یا ریاست کسی کی طرف سے ہو اس کا فوری نوٹس لیا جاتا اور حقوق بحال کر دیے جاتے تھے خلفۂ راشدین کے دور تک یہی صورتحال ہے خلافت جب ملکیت میں تبدیل ہوتی چلی گئی تو بتدریج اس کیفیت میں زوال آ گیا تاہم بگاڑ کے دور میں بھی مسلمانوں اور ان کی حکومتوں کا رویہ اقلیتوں کے ساتھ بہت اچھا رہا ہمارے ملک میں برادران وطن کی ایک بڑی آبادی مسلمانوں کے سلسلے میں بری رائے نہیں رکھتی ان کے اندر مسلمانوں کے لیے نفرت اور دشمنی کے جذبات نہیں پائے جاتے ایک قلیل آبادی مسلمانوں سے نفرت اور دشمنی کا رویہ رکھتی ہے اس کی بڑی وجہ بھی غلط فہمیاں اور بدگمانیاں ہیں اگر ان کو دور کر دیا جائے تو اس قلیل گروہ میں سے بھی بہت سوں کی نفرت اور دشمنی دور ہو سکتی ہے البتہ مسلمانوں کے لیے تمام انسانوں کا انسانی احترام اور انسانی حقوق کی ادائیگی ضروری ہے غیر مزاحم افراد سے نفرت دشمنی اور انتقام کے جذبات رکھنا صحیح نہیں ہے حضور کی سنت اور صحابہ کرام کا نمونہ تو یہ ہے کہ کٹر مخالفین اور اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کی ہدایت کے لیے بھی کوشش اور دعا کرتے رہنا چاہیے مولانا شاہ معین الدین احمد ندی رحم اللہ انسانی حقوق کے بارے میں لکھتے ہیں دنیا کا سارا کارخانہ انسانی حقوق و فرائض کے تعین اور تحفظ پر قائم ہے یعنی ایک معاشرے میں انسانوں کے کیا حقوق اور ان سے متعلق کیا فرائض ہیں اور وہ ان کی ادائیگی کے لیے کہاں تک مکلف ہیں ان میں سے بعض تو اصولی حقوق اور ان کے متعلق کلی احکام ہیں اور ان کا تعلق پورے معاشرے کی سے ہے اگر ان کو عمل میں نہ لایا جائے تو معاشرے کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے مثلا عدل انصاف کا قیام ظلم و جور کا انسداد انسانی جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت دین رحمت صفا ساٹھ بیشتر حقوق کو ہیں جن کی ادائیگی میں اسلام نے مسلم اور غیر مسلم کے درمیان کوئی فرق اور امتیاز نہیں کیا ہے مخالفین دشمن اور فریقوں کے سلسلے میں بھی ہدایت کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ انصاف کا رویہ اختیار کیا جائے اور ان پر ظلم و زیادتی کرنے سے بچا جائے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ معدہ آیت نمبر دو کسی قوم کی دشمنی تمہیں صرف اس لیے ان پر زیادتی کرنے پر آمدہ نہ کرے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا تھا تم نیکی اور پریزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں باہم مدد نہ کرو اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سخت عذاب دینے عذاب والا ہے یقیناً ظلم اور زیادتی کا بدلہ لینے کی اجازت دی گئی ہے لیکن مظلوم کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ چاہے تو بدلہ لے اور چاہے معاف کر دے البتہ جواباً ظلم زیادتی کی اجازت نہیں ہے برادران وطن سے مسلمانوں کا روزمرہ کی زندگی میں واسطہ پڑتا ہے لین دین خرید و فروخت وعدہ اور معاہدے پڑوس کے روابط کرایہ داری دکانداری علاج معالجہ اور تعلیم و تدریس سب میں ایسے مواقع رہتے ہیں کبھی ہنگامی اور وقتی ساتھ بھی ہوتا ہے ان سب حالات میں ان کے ساتھ مسلمانوں کا اخلاق رویہ ان کے انسان ہونے کی بنا سے ہونا چاہیے یہاں بطور مثال پڑوسی کے سلسلے میں رسول اکرم کی ہدایات پیش کی جا جاتی ہیں ایک حضرت ابو شریع روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے خاص انداز میں فرمایا اللہ کی قسم و مومن نہیں یہ بات آپ نے تین مرتبہ فرمائی پوچھا گیا یا رسول اللہ کون مومن نہیں فرمایا جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو بخاری نمبر دو حضرت ذر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ابو ذر جب تم گوشت پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ کر دیا کرو تاکہ پڑوسیوں کو بھی دے سکو العدب المفرد و حوالہ دین رحمت صفحہ 164 افراد کے ساتھ اسلام نے معاشرے کو بھی بعض حقوق کا پابند بنایا ہے حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں میں بیٹھنے سے بچو صحابہ نے عرض کیا کہ ہمارے لیے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے یعنی بیٹھنا ہی پڑتا ہے یہ ہماری مجلس ہیں ان میں ہم بات چیت کرتے ہیں آپ نے فرمایا اگر تم بیٹھنا ضروری سمجھتے ہو تو راستے کا حق ادا کرو صحابہ نے سوال کیا راستے کا حق کیا ہے ارشاد وا نگاہیں نیچی رکھنا ایزا رسانی سے بچنا سلام کا جواب دینا معروف کا حکم دینا اور منکر سے رکنا بخاری و مسلم اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے مولانا سید جلال الدین عمری تحریر کرتے ہیں یہ حدیث بتاتی ہے کہ معاشرے کی طرف سے ایک مومن پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اسے ان کا راستہ اور بازار میں مجلسوں اور محفلوں میں ہر جگہ خیال رکھنا چاہیے وہ دوسروں کے عفت و قسمت کا پاسبان ہے اسے کسی پر بری نگاہ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے وہ دوسروں کی تکلیف دور کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے اس کی ذات سے کسی کو کسی قسم کی اذیت نہیں پہنچنی چاہیے جیسے آمد و رفت میں رکاوٹ ڈالنا گندگی پھیلانا راہ گیروں سے الجھنا اور بد زبانی کرنا وغیرہ راستے میں اظہار ثانی کی جو بھی صورتیں ہو سکتی ہیں ان سب سے اس کا دامن پاک ہونا چاہیے اس کی کی ذات سے کسی کسی کو قسم اذیت نہیں پہنچنی چاہیے جیسے آمد رفت میں رکاوٹ ڈالنا گندگی پھیلانا راہگیروں سے الجھنا اور بدزبانی کرنا وغیرہ راستے میں اظہار رسانی کی جو بھی صورتیں ہو سکتی ہیں ان سب سے اس کا دامن پاک ہونا چاہیے کوئی اس پر امن و سلامت کی دعا بھیجے تو فوراً اسے اس کا جواب دینا چاہیے تاکہ وہ اس کی طرف سے اطمینان محسوس کرے پھر یہ کہ وہ یہاں بیٹھے معروف کی تلقین کرے اور منکر سے روکے اس معاشرے میں فروغ حاصل ہوگا اور برائیوں سے محفوظ رہے گا راستے کا یہ بھی حق ہے کہ آدمی بدزبانی اور تلخ کلامی کا مظاہرہ نہ کرے بلکہ اس کے انداز تخاتب بے شرافت اور پاکیزگی پائی جائے اور شیر کلامی کے ساتھ ہر ایک پہ سے پیش آئے اس سے بازار کے بہت سے جھگڑے اور ہنگامے ختم ہو سکتے ہیں مصیبت زدوں کی مدد کرنا اور بھٹکنے والوں کو راستہ دکھانا بھی اس کی ذمہ داری ہے اسلام میں خدمت خلق کا تصور صفحہ ستائیس اٹھائیس اگر کہیں اسلامی نظام قائم ہو تو اسے بھی انسانی حقوق کی ادائیگی کا پابند کیا گیا ہے نجران کے عیسائی ایک مذہبی اقلیت غیر مسلم ریائے کی حیثیت رکھتے تھے رسول اللہ نے ان کو جو حقوق دیے وہ آج کی مہذب ترین حکومت بھی اپنی اقلیتوں کو نہیں دے سکتی اسی طرح میسا کے مدینہ میں غیر مسلم مذہبی اقلیت یعنی یہودی اور غیر مسلم قبائل کو جو حقوق دیے گئے تھے ان کا آج تصور بھی نہیں کیا جا سکتا یہ حقوق معاہدوں کی شکل میں نہیں تھے بلکہ اللہ کے رسول نے سربراہ یا ریاست کی حیثیت سے ان کو نافذ کیا تھا برادران وطن کے بہت سے حقوق میں ایک اہم حق جان و مال کی حفاظت کا ہے اس سلسلے میں مولانا محمد منیر الدین عمری تحریر کرتے ہیں دین اسلام نے غیر مسلموں کو یہ حق بھی دیا ہے کہ مسلمانوں کی طرح اس کی جان و مال محفوظ رہیں گے کسی مسلمان کو اجازت نہیں کہ کسی غیر مسلم کی جان و مال کو ناحق نقصان پہنچائے اس جرم کے مرتکب شخص کو شریعت نے سخت تنبیہ کی ہے ارشاد نبی ہے خبردار جس کسی نے معاہد پر ظلم کیا یا اس کا حق غصب کیا یا اس کو اس کی طاقت سے زیادہ کام کا مکلف کیا یا اس کی رضامندی کے بغیر اس سے کوئی چیز لی تو قیامت کے دین اس کی طرف سے جھگڑوں گا ابو تاؤت کتاب الخراج ایک دوسری حدیث میں فرمایا جس کسی نے کسی معاہد یعنی غیر مسلم کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا حالانکہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی مسافت تک پائی جائے گی صحیح بخاری کتاب الجزیہ بندوں کے حقوق صفحہ ایک سو اٹھارہ اسلام کی ان تعلیمات سے ظاہر ہوتا ہے کہ برادران وطن کے ساتھ مسلمانوں کا انسانی رشتہ ہے اس کے علاوہ ان کے ساتھ جن رشتوں میں مسلمان بندھے ہوئے ہیں ان کا تذکرہ پچھلے صفحات میں آ چکا ہے لہٰذا ان کے انسانی حقوق ادا کرنا نہایت ضروری ہے ان سے بے جان نفرت اور دشمنی نہیں کی جا سکتی کیونکہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کے خلاف ہونے کے علاوہ مسلمانوں کا ناروا رویہ ان کی دشمنی اور نفرت کو اور بڑھاوا دے گا اگر ان میں سے ایک گروہ مسلمانوں سے نفرت اور دشمنی کا سلوک روا رکھتا ہے ان کے حقوق فامال کرتا ہے تب بھی مسلمانوں کے لیے صحیح اسلامی رویہ یہی ہے کہ وہ دیگر برادران وطن کے انسانی حقوق ادا کرتے رہیں حسن سلوک اور حسن اخلاق سے پیش آئیں اور سب کی ہدایت کے لیے دعا کرتے رہیں قرآن ایسا رویہ اختیار کرنے والے مسلمانوں کو خوشخبری دیتا ہے سرحام السجدہ 34 اے نبی نیکی اور بدی اقسان نہیں ہیں تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو تم دیکھو گے کہ تمہارے ساتھ جس کی عداوت پڑی ہوئی تھی وہ جگری دوست بن گیا ہے نفرت اور دشمنی اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا رویہ اختیار کرنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے چاہیے اس کی ایک مثال قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان کی گئی ہے سریاسین پچیس تا ستائیس میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا مجھ سے سن لو حکم ہوا داخل ہو جاؤ جنت میں بولا کاش میری قوم والوں کو معلوم ہو جاتا کہ کس طرح میرے رب نے مجھے بخش دیا اور عزت والوں میں داخل فرما دیا اس کی تشریح میں جناب ملک حبیب اللہ تحریر کرتے ہیں پھر بھی قوم کے سامنے ایک بندے خدا نے ببانگ دہل اعلان کر دیا میں تمہارے رب پر ایمان لے آیا سن لو قوم نے اس کی پاداش میں سے قتل کر ڈالا رب کی جانب سے حکم جنت میں داخل ہو جاؤ مرد مومن کی دل میں انتقام کی آگ نہیں بڑھکی اس کا وہم بھی نہیں گزرا کہ قوم میری قاتل ہے اس پر اللہ کا غضب ٹوٹے اس کے برخلاف جنت میں قوم کی غیر خیر خواہی کا جذبہ کام کر رہا ہے آرزو ہے کہ کاش میری قوم کو کسی طرح معلوم ہو جاتا کہ میرے رب نے مجھے کس طرح بخشا اور عزت والوں میں داخل فرما دیا تاکہ وہی راہ اپنا کر وہ بھی رب کی بخشش اور عزت کے سزاوار بن جاتے اللہ تعالیٰ نے اپنے وفادار برگزدہ بندوں کے قلوب کو کس قدر بندوں کی محبت سے معمور فرما دیا ہے مسلمانوں کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ اپنے غیر مسلم بھائیوں سے وسیع پیمانے پر ایسے بے لو روابیت اور برادرانہ تعلقات قائم کریں گے جن کے پیچھے پاکیزہ جذبات ہوں گے ان کے دکھ درد میں شریک ہوں گے اور مشترک امور و مسائل کو مل جل کر حل کرنے کی کوشش کریں گے ہمارے تعلقات کا اظہار خوشی اور غم دونوں موقعوں پر ہونا چاہیے خوشی کے مواقع مثلا پیدائش شادی بیاہ وغیرہ کے مواقع پر ان کی خوشی میں شریک ہونا چاہیے حسب حیثیت ہدایہ طوائف ہدایہ و طوائف پیش کرنا چاہیے غم کے مواقع مثلا موت بیماری ہنگامی حادثات وغیرہ ان مواقع پر ہمیں ان کے غم میں شریک ہونا چاہیے ہمدردی کے کلمات جسمانی خدمت مالی عانت کی پیشکش کرنا چاہیے وہ مراسم جو اسلامی نقطہ نظر سے غیر صحیح اور ناپسندیدہ ہیں ان میں عدم شرکت کی معذرت معقول انداز میں پیش کی جانی چاہیے انسانی اخوت صفحہ تیرہ چودہ